اگر میں نبیوں کو جھکے ہوئے دیکھ لیتا تو جھک جاتا اگر میں قرآن میں پڑھ لیتا کہ تم جھک جاؤ تو میں جھک جاتا اگر قرآن مجھے یہی سکھاتا کہ ہر طاقت کے سامنے ہاتھ جوڑ لو تاکہ تمہیں ڈالر پونڈ مل جائے میں بھی جھک جاتا میں تو رب کا غلام ہوں میں تو قرآن کو دستور ماننے والا ہوں میں تو نبی کے قدموں نبی کے قدموں والا ہوں میں تو واشنگٹن اور نیو یارک کو اپنا قبلہ نہیں مانتا میں تو کعبہ شریف کو قبلہ مانتا ہوں ہر مسلمان کا دین یہی ہے ہر مسلمان کا ایمان یہی ہے جب وقت کے فرعونوں کو للکارنا قرآن نے بتایا ہے جب وقت کے نمرودوں کے ساتھ مقابلہ کرنا قرآن نے بتایا ہے یہ مقابلہ چلتا رہے گا جان رہنی ہے رہے نئی رہے گردن موجود ہے موجود رہے کٹتی ہے کٹ جائے مگر رب کے سوا کسی کی طاقت نہیں مانیں گے رب کے سوا کسی کی عظمت نہیں مانیں گے اسلام کے سوا کوئی رشتہ تسلیم نہیں کریں گے دین کے سوا کسی نظام کو اپنے سر آنکھوں پر نہیں رکھیں گے کسی کافر کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے اگر ملک جلتا ہے اگر دل جلتا ہے اگر جان کٹتی ہے خدا جان بچانے والا بھی ہے خدا ملک بچانے والا بھی ہے